اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے اجز و نیاس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں بے شک اللہ حساب जल चुकाने वाला है